www.attableek.com The Reviver of Iman کر لو ہم ہے اللہ کے راستے میں یہ چیزیں بنتی ہیں سب خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے پھر وہ خدا کا آرام سے ہے کہ یہ ہے یہ میں نے اپنے ایمان میں اتنی پیدا کرنا اتنی طاقت پیدا کرنا کہ لوگوں کو آرام سے بچا ہے اللہ کے فرض چیزوں کو کھڑا کرے اور تیسرا کہ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے جو بھی تقاضے آ آئے وہ تقاضے اپنی جان مان سے پورے کریں ایمانی طاقت ایمانی تعلیم اتنی بنانا ضروری ہے جیسے بدن کی تندرستی ایسی تندرستی کے بھوک لگے دین آ رہے اردو بھی کم ہو کر سکے چڑھ سکے اتر سکے ایسے ہی ایمان ابھی تو میں نے کہ اپنے زیادہ تھا ایمان پر جی وہ زندگی دھوکا ہے mas eu amo um monte de stage پر لیجیے جنہوں کی की मान लीजिए